سکیں Let's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 اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حضرين جمع بلا شک و شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ سبحان و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے وہ ذات اپنی عبادت و بندگی میں بے نظیر ہے بے مثال ہے اسے کوئی شریک اور ساجی اور پاکر نہیں اور اس ذات کی طرح کوئی ذات نہیں لئی سکن لیے شعیع و سمی البصیر ہے وہ دعاؤں کا سننے والا اور تمام چیزوں کا دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختصر سے تعریف کے بعد بے شہاد اور السلام نازل و تمام انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم پر خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کے ذریعہ پوری انسانیت کو رشت و ہدایت پر گامزن فرمایا اللہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید رب شہر لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی ابقو قولی سبحانک لا علم لنا الا علمتنا انکا انت العلم الحکیم ربی سنی علمہ قرآن مجید کی الگ کی پانچ آیت کریمہ ابتدائی پانچ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے بہت ہی طویل ہے لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کو میں مختصر طور پر بیان کروں گا وہ موضوع ہے دعوت دین اور مشکلات دین کی دعوت دینا اور دین کی دعوت کے اندر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار خیرا کے اندر جبریل امین لے کر آئے اور کہا کہ کافی قرآس میں کر نبی خلق اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے نظر سے پیدا کیا پڑھیے آپ کا رب بہت ہی بزرگ والا ہے عزت والا ہے جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور وہ علم دیا وہ تعلیم دی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا یہ ابتدائی پانچ آئے تھی کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دیا گیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور بہت ہی ان کو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے اور وہ کاپنے لگتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اڑا دیتی ہیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے اور اس کا بہادر ولا ولا تخص وغیرہ کہ اے چادر پوش اے چادر میں سونے والے خوب باندھ اٹھو اور مدد کو منافع کرو اٹھ کر کے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے اپنے رب کی تقدس کو بیان کیجیے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے اور اپنے کپڑے کو صاف رکھیے وہ بہجور اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے وہ اور کسی پر احسان اس لیے مت کیجیے کہ اسے زیادہ مطالبہ کروں اس لیے کسی کے اوپر اس طریقہ کا احسان مت کیجیے اور جو مصیبت جو پریشانی آپ کو آئے وہ رب کی کا مقصد اپنے رب سبحان مطالعہ کے لیے اس پر قبر کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابتدائی ابھی آیا کی اور یہ علیٰ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور پھیلانا شروع کیا اور خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سالوں تک لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور اس دعوت کا نتیجہ جو آیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جو اولین صادقین سے مشہور ہے وہ لوگ سب سے پہلے جن لوگوں نے قبول کیا ان میں سیر فریش آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقہ سے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت بن شعیب القلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ وسلم کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہا اور ان کو اولین صادقین کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دعوت توحید پھیلانے میں مشغول ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ حضرات بھی ہیں ان میں سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن وقاص ہے طلحہ بن عبید اللہ ہے اور اسی طریقہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خطاب کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ تمام لوگ شروع ہی میں اسلام قبول کر لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولین ثابتین کہا کہ سب سے پہلے یہ لوگ اولین ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں اور یہ صحابہ بھی خفیہ طور پر دعوت دے رہے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور آیت نازل ہوئی سورت الشورا کی دو سو چودہ نمبر آیا جو عام رام بھی کہ آپ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈرائیے جو سب سے قریب رشتہ دار ہے اس کو آپ اللہ کے آداب سے بچانے کی کوشش کیجیے چنان سے سب پاس پہاڑی پر چڑھتے ہیں سبا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد یا سباہ کی آواز اگاتے یا یا سباہ یہ جو لفظ ہے یا سباہ یہ ایسا لفظ تھا کہ جو بھی مکہ کے لوگ اس کو سنتے اس جگہ پر وہ اکٹھا ہو جاتے کوئی خاص بات ہے کوئی بات ہوئی ہے اسی وجہ سے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں چنانچہ جو لوگ نہیں جا سکتے تھے وہ اپنا نمائندہ اپنا قاصد بھیجتے تھے کہ جا کر کے دیکھ کر آؤ معاملہ کیا معاملے کی تفتیش کر کے آؤ تمام لوگ حاضر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور تمام قریش کے لوگ حاضر ہو گئے اور ابو لہب بھی آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک شہشواروں کی جماعت جو تم پر حملہ کرنے والی ہے حملہ آور ہونے والی ہے اب تمہیں برباد کرنے گی کیا تم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہو جو میں یہ کہہ رہا ہوں تو تمام لوگ لوگوں نے بیٹھ زبان کہا تھا کا اللہ ہم نے آپ کے اوپر صرف تجربہ جو کیا ہے وہ سچائی کا آپ سچائی پیٹر ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا آپ نے کبھی بھی امانت میں خیالت نہیں کی یہ تمام قریش کے لوگوں نے اعتراض کیا لوگو تم الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے اور عرب اور اجن کے مالک بن جاؤ گے دنیا بھی تمہاری سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی اگر تم اس لفظ کو اس کلمے کو پڑھ لو تو ابو لہب موجود تھا نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب وہاں موجود ہے اس نے یہ لفظ سننے کے بعد کیا کہتا ہے تب بنگلہ محمد الحاظ جمع جمع اے محمد تو برباد ہو جاؤ تو ہلاک ہو جا تو نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا اس لفظ جو وہ لفظ استعمال کیا اس لفظ کے اوپر اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل کر دی یہ گاڑی دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل فرما دی کہ تب بت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں ہوں گے اے ابو لہب تو ہلاک اور برباد ہو جا تو برباد ہو جاؤ اور جو نے مال کمایا وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گی تمہاری بیوی ہلاک اور برباد ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تمام کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیجیے اپنے خاندان والوں کو اپنے رشتے داروں کو خطاب کرنا شروع کیا اور کہا یا مناف یا شمس یا کام نوئی ہم سے دو ہم کو تک من النار فَإِذَا أُنِيَنْتُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اے عبد مناف اے عبد شمس اے کام نوئی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو اس لیے اگر اللہ رب العالمین قیامت کے روز تمہیں پکڑ لے تو لا لہٰذم میرا اللہ شیا تو اللہ رب العالمین جس کی گرفت کر لے میں اس کو نہیں بچا سکتا میں اس کو نہیں بچا سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو بھی کرتے ہیں یا صفیہ امت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی ان کے من اللہ اے میرے اوپر ایمان لا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لا میری رسالت کی تصدیق کرو اور اگر تم اس کو نہیں مانو گی تو رب العالمین قیامت کے روز پکڑ لے گا تو یہ تیرا بھتیجا قیامت کے روز کچھ بھی کام نہیں آتا تمہیں اللہ کی گرفت نہیں بچا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم سنین من مال ما شیتی لا ہوگی آنکھ بنا بارے جنیا ہے بیٹی بیٹی فاطمہ تمہیں جو کچھ چاہیے دنیا کے اندر اسے لے لے جو بھی تم مطالبہ کرنا چاہتے ہو مطالبہ کر لو سوال کر لو تجھے دیا جائے گا لیکن قیامت کے روز رب العالم اگر تجھے پکڑ لے تو تیرا بابا نبی ہونے کے باوجود تو یہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو رضی اللہ علیہ کی حدیث کرانی ہے اس حدیث سے یہ بات پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوا پھر عشیر اقربین اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو تمام اہل خانہ کو تمام خاندان والوں کو خطاب کر کے آگاہ کر دیا ہمارے اوپر بھی اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے ہمارے احباب ہمارے رشتے داروں جو نہیں جانتے ان تک وہ باتیں پہنچایا جائے جو قرآن و سنت کی بات ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت توحید پھیلاتے رہے مکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت نازل فرمائی اور اس میں دو تو حکم ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرض دار عارض مشرقین کہ آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیجیے جو آپ کو حکم مل رہا ہے اسے واضح کر کے بیان کر دیجیے وہ عارض انل مشرقین اور مشرقوں سے اپنے رخ کو پھیر لیجیے چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور خرافات کے اپاتل کا پردہ چار کرنا شروع کیا اور بتوں کی حقیقت کو بتانا شروع کیا کہ کس قدر اور نظارہ ہے جن کو تم مکہ والے پکارتے ہو پریشانی میں مصیبت میں دکھ میں درد میں تم ان کو آواز دیتے ہو یہ اتنا ہی نکارا اور عاجز ہے جن کو تم آواز دیتے ہو پریشانی کے وقت کہ تمہاری پریشانی یہ نہیں دور کر سکتے یہ کچھ بھی تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے یہ تمہاری حایت روائی نہیں کر سکتے یہ تمہاری مشکل کوشائی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے جاتے اور لوگوں کو بتاتے جاتے قرآن کی آیت پڑھتے جاتے یہ تمام چیزیں سننے کے بعد مکہ والوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی آواز ہے جس سے سن کر مکہ والے احساس غضب سے پھٹ پڑے شدت استغراب اور استنکار سے وہ بہت زیادہ غصے میں پڑ گئے اور ان لوگوں نے یہ سوچا اگر ان کو نہیں روکا جائے گا اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو تمام مکے میں یہ اپنی دعوت کو پھیلا دیں گے کیونکہ مکہ والے جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوحیت کا انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یعنی غیر اللہ کی الوحیت کا انکار یعنی اللہ کی علاوہ کی عبادت کا انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ اللہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں یہ جو آواز دے رہے لا اللہ کی اگر ہم مانتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا جو ہم بھوتوں کے لیے کرتے ہیں اپنے معبودوں کے لیے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجا کرتے ہیں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں انہی کے لیے جھکتے ہیں انہی کے لیے تمام عبادت کو سر کیے ہوئے ہیں اور واسطہ ہم لگاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کا یہ تمام چیزیں کلمہ یہ مطالبہ کر رہا ہے الہ الا یہ تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس لیے انکار کیا اقرار اس لیے نہیں کیا اور انکار کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں گے تو مکے کے اندر جو ہم چودراہٹ کرتے ہیں چودھری بنے ہوئے ہیں بڑے بنے ہوئے ہیں اور ہمارا سکہ چلتا ہے جس پر چاہتے ہیں ظلم کر دیتے ہیں اور پورے مکے میں ہماری توتی بولی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ہم سے چھین گے یہ کلمہ مطالبہ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اللہ کے رسول ہے اگر مان لیں گے تو یہ جہاں کہیں گے وہاں جانا پڑے گا جہاں کہیں گے اٹھنے کے لیے وہاں اٹھنا پڑے گا جہاں کہیں گے بیٹھنے کے لیے وہاں بیٹھنا پڑے گا اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اور آج بدقسمتی کی بات ہے افسوس کی بات ہے سو فیصد افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے ان لوگوں نے انکار اس لیے کیا کہ خالص عبادت اللہ کی کرنی پڑے گی اور خالص نبی کی بات کو ماننا پڑے گا اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرنے کے ساتھ وہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا چنانچہ مکے کے اندر یہ دعوت توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے پھیلاتے جا جا رہے رہے ہیں ہیں لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ان کو ہم لوگوں نے نہیں روکا تو تمام مکے کے اندر یہ دعوت توحید پھیلا دیں گے تو ان کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے معبودوں کو برا بڑا کہتے ہیں ہمارے عقلوں کو ہم آپ زدہ کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا جو پچھلے دن کے اوپر مر چکے ہیں ان کو گمراہ کرا دیتے ہیں چنانچہ یہ لوگ پلاننگ کر کے ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور ابو طالب کے پاس جا کر یہی گفتگو دہراتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بڑا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو گمراہ کرا دیتے ہیں اور ہماری عقلوں کو ہم کر زدہ کرتے ہیں کہتے ہیں تو آپ ان کو روک دیجئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا یا آپ ان کے بیچ سے آپ ہٹ جائیں گے تو ابو طالب نے وہاں پر غرب لہجے میں گفتگو کی اور ان لوگوں کو سمجھایا تو وہ لوگ چلیں گے جانے کے بعد قریش کے اوپر ایک اور مصیبت آ پڑی وہ یہ کہ حج کا موسم آ گیا حج کرنے کے لیے اب مکے میں تمام حجاج کرام آئیں گے اور پیارے عرب سے تمام لوگ حاضر ہوں گے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر حج کرنے جو لوگ آئیں گے اور یہ محمد اپنی دعوت کو تمام لوگوں میں پھیلا رہے ہیں جتنے ہو جا جائیں گے ان تک یہ بات پہنچا دیں گے تو تمام کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کو روکا جائے کس طریقہ سے روکا جائے روکنے کے لیے ان لوگوں نے مسجد سے شورا منعقد کیا اور مسجد سے شورا کا جو امیر مقرر ہوا ولی جن نے ولید ابن مغیرہ امیر مقرر ہوا اور مجلس کے اندر تمام لوگ بیٹھ گئے اور ولید ابن مغیرہ امیر مقرر ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو ایک نے اس میں سے کہا کہ ان کو کیا کہا جائے تو اس نے کہا کہ ان کو کاہین کہا جائے گا ولید نے کہا کہ نہیں یہ کاہین بھی نہیں ہے کہانا جیسی گنگناہٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کو رد کر دیا تو دوسرے شخص نے کہا کہ ان کو شاعر کہا جائے تو کہا کہ شاعر بھی نہیں ہے شاعروں جیسی باتیں نہیں کرتے ہیں شاعروں جیسی بہ کے بہ کی باتیں نہیں کرتے ہیں یہ شاعر بھی نہیں ہے ولید نے اس کو بھی رد کر دیا پھر کسی شخص نے کہا کہ ان کو جادوگر کہا جائے تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے جادو والا حرکت بھی نہیں کرتے جادو ہم جانتے ہیں کیا ہے یہ جادوگر بھی نہیں تو کسی شخص نے کہا کہ ان کو مجرون اور پاگل اور دیوانہ کہا جائے تو کہا کہ یہ پاگل اور دیوانہ بھی نہیں تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہی کہیے ان کو کیا کہا جائے جس سے جو لوگ حج کرنے آئیں گے ان تک یہ باتیں نہ پہنچے اور ان کے خلاف ہم لوگ سازش کر کے ورگلا دیا جائے لوگوں کو پبلک کو چنانچہ وہ ولید ابن نے ذہن کو اپنے دماغ کو نیچے کیا نیچے کرنے کے بعد سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا جو یہ کیفیت سوچ رہا تھا ولی مغیرہ اس طریقہ سے اپنے سر کو نیچے ہلا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی سوچنے کی فکر کو قرآن مجید کے اندر سورہ مدثر آیت نمبر گیارہ سے لے کے چھبیس نمبر آیت پڑ جائیے اس میں نقشہ کی ہے ان پکرا وقت فکو نظر سما آبادہ وسط ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهم يسر إن هذا إلا قول البشر اس نے سوچا اور اندازہ لگایا ہلاک اور برباد ہو جائے اس نے کیسے سوچا اور اندازہ لگایا پھر وہ ہلاک اور برباد ہو جائے اس نے کیسے سوچا اور اندازہ لگایا پھر وہ اس نے نظر کو اٹھایا منہ بسورا تکبر کیا پیٹ پھیرا اور کہا فقال انہاد اللہ الا یوسر اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یہ محمد جادوگر ہے اللہ قول البشر اور یہ انسان کا کلام ہے کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں چنان کے مجلس شورا کے اندر یہی بات میٹنگ کے اندر پاس ہوئی کہ ان کو جادوگر کہا جائے گا چنان کے اب حجاج کرام حج کرنے کے لیے آئے اور تمام فریش کے لوگ الگ الگ جگہوں پر اپنا نمائندہ بٹھا دیے کہ جہاں بھی قرآن کی بات ہوگی وہاں کہنا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جادوگر ہیں اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سناتے لوگوں کو دعوت توحید دیتے تو یہ پیچھے سے کہتا کہ یہ بدین ہے یہ جھوٹا ہے ان کی باتوں کو مت مانو یہ جادوگر ہے اس لیے یہ جادو کر کے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتا ہے ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے یہ جادوگر ہے اس لیے ان کی باتوں کو مت مانے چنان کے جتنے لوگ حج کرنے آئے تھے وہ تمام کے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایک شخص محمد ہیں جنہوں نے نبوت اور نبوت کا اقرار کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں مجھے مانو میرے اوپر ایمان لاؤ تمام لوگ چلے گئے اب مشرقین کے اندر قریش کے اندر ایک اور ولولا آیا وہ یہ کہ یہ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں دعوت دیے جا رہے ہیں دعوت توحید پھیلا رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے چنانچہ ان لوگوں نے ایک اور پلاننگ کی اور کہا کہ ان کو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جائے گا ہنسی ٹھٹا استحضا استخفاف اور تقسیب کیا جائے گا جس کے نتیجے میں یہ تمام لوگ اسلام سے پھر جائیں گے نہیں مانیں گے چنانچہ اللہ رب علی نے ان کی ان کیفیت کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد زبانی شروع کر دی اور کہا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ پاگل دیوانہ ہے اللہ رب العلم نے کہا وقار ذکر ان لوگوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوتا ہے ان نقل مجنون یقیناً تو پاگل ہے واجب ان جا مندر میں وقال الكافرون هذا صاحب كذاب ان لوگوں نے تعجب کیا ان مشرکین نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا وقال الكافرون هذا صاحب اور یہ مشرکین یہ کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں اور جھوٹا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب دیکھتے کہیں سے گزرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وہیں یقاد الذین کفروا لا يغلقونك بابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون جب یہ لوگ ذکر کو سنتے ہیں یعنی قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں قریب ہے کہ وہ اپنے قدم سے آپ کو کھال کر کے پھینک دیں گے قریب ہے کہ وہ اپنے قدم سے آپ کو کھال کر پھینک دیں گے وہ یقولون انه لمجنون اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل اور دیوانہ ہے اور جب مظلوم صحابہ کو دیکھتے جن پر ظلم کیا جاتا تھا ان صحابہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوش و خرم ہوتے ہیں اللہ رب العالم نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے سورہ مصففین کے اندر ان الذين اجرم كانوا من الذين امنوا يضحكون جب یہ اہل ایمان کو اہل کفر اہل شرک دیکھتے ہیں يضحكون ہنستے ہیں ہنسی کرتے ہیں ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب اہل ایمان ان مشکین کے پاس سے گزرتے ہیں تو کنکھیاں مارتے ہیں دیکھو وہ جانا وہی خلبا کے جب یہ حرکت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو بہت خوش و قرم کے ساتھ واپس ہوتے کہ ہم نے بازی مار لیا ہم نے فلاں کا مذاق اڑا دیا ہم نے فلاں کا کے ساتھ یہ معاملہ کیا گھر کے اندر جانے کے بعد بہت ہنسی اکٹھا کرتے اور خوش و قرم ہوتے اور جب صحابہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ یہ گمراہ حضرات ہیں یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں اس کا کے تانے کرتے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے کی توقع ادا فرما الہ العالمین اس دنیا سے جو لوگ رسوت ہو چکے ہیں قرض کے اعزاز سے جہنم کے اعزاز سے محفوظ و معمولت الہ العالمین جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے جو لوگ پریشان حال ہے حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جب تک تو ہمیں زندہ کتاب و سنت کی نشو و شاطر کرنے والا بنا دے اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں چیزوں پر ہمارا خاتمہ ہو اقول قوری حال اور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 اب ریٹ